رحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم तो कल के सबक में कल के आयरी ہم نے یہ پڑھا تھا اس کا ترجمہ جو ہو گیا تو تشریح بھی ہو گئی تھی کہ اگر کوئی معاملہ کرنا ہو تو اگر اس کو لکھ لیا جائے اور اس پر گواہ بھی قائم کیا جائے تو یہ بہتر رہے گا بعد میں لڑنے جگڑنے اور شور و فساد کی نبت نہیں آئے گی لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ واجب اگر کیا جائے تو اچھی بات ہے بہتر ہے تاکہ بعد میں کام بھی آئے گا اور نظا بھی کم ہوگا لڑائی تک بھی نوبت نہیں پہنچے گی لیکن یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے استحبابی عمل ہے اگر کیا جائے تو بہتر رہے گا تو صرف ان چیزوں سے جو ہے نا ثبوت نہیں ہوا کرتا یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے تحریر دستاویز خط اور گواہ وغیرہ بھی ہونے چاہیے تو سب کو مل ملا کے جو ہے نا پھر حق کا ثبوت ہوا کرتا ہے تو ابھی جو ہم اگلی آیت پڑھیں گے تو ان میں رہن کے متعلق فرمایا گیا ہے رہن تو ایک متحن ہوا کرتا ہے ایک رہن ہوا کرتا ہے اور ایک مرہون مرہون اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بطور رہن کے رکھوایا جاتا ہے اور راہن رہن رکھوانے والا مرتہین جس کے پاس رہن رکھوایا جائے تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو ان کو تم سفرین تو یہ رہن کے متعلق جو ہے یہ ایتی کریمہ ہے کہ اگر تم حالت سفر میں اگر حالت سفر میں کی جو قید ہے یہ احتراج نہیں ہے بلکہ اگر سفر میں ہو کیونکہ سفر میں ان چیزوں کی ضرورت زیادہ آتی ہے کیوں جب بندہ سفر میں ہوتا ہے تو کبھی کبھی جو ہے نا اس کے ساتھ رقم ختم ہو جاتی ہے یا چوری ہو جاتا ہے یا جیب کٹ جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے تو وہ مجبور ہوتا ہے کسی سے ادھار لینے کے لیے کسی سے کوئی چیز لینے کے لیے تو اس وقت خواہ و سفر کی حالت ہو یعنی سفر میں اس کی ضرورت اکثر آ جاتی ہے تو سفر ہو یا حضر ہو دونوں صورتوں میں یہ صحیح ہے تو اگر کوئی چیز مثلا قرضہ لینا ہو تو اس کے بدلے کوئی چیز بطوری گروی کے رکھوا دے تاکہ کہ اس کو اطمینان ہو ہوپا کو اطمینان ہو کہ مقروض جو مجھ سے رقم لے رہا ہے پیسے لے رہا ہے یہ واپس کر لے گا کیونکہ جب آپ بطور رہن کے بطور گروی کے کچھ چیز رکھواؤ گے تو اس کا دل مطمئن ہوگا اور پریشان نہیں ہوگا تو اس وجہ سے مثلا آپ نے کسی سے پندرہ ہزار روپے کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ نے کسی کو کہا کہ مجھے پندرہ ہزار روپے دے دو تو اگر وہ جان پہچان ہے یا جا آپ کو جانتا ہے آپ اس کو جانتے ہو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر جان پہچان نہ ہو تو آپ کو پندرہ ہزار روپے دے دیں گے نقد اور آپ بطور کے بطور گروی کے کوئی چیز ان کے پاس رکھوا دیں گے تاکہ ان مطمئن بھی ہو جائے اور ان ان ان کو کو ہو ہو جائے کہ فی الحال ضرورت ضرورت ہے جیسی اپنی پوری جائے تو یہ میری جو رقم ہے وہ واپس دے دیں گے اور یہ جو چیز انہوں نے مجھے دی بطور گروی یا رہن کے یہ اسی بات کی علامات ہے تو اس کی پھر تفصیلات تو زیادہ ہے کس صورت میں اگر ہلاک ہو گیا تو مرتہن راہن ذمہ وار ہوگا زمین ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی جو تفصیلات وہ تو کتاب میں تفصیل سے مذکور ہے تو اس آیت کریمہ سے رہن کا ثبوت ہے وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم سفر پر ہو اور اگر تم سفر پر ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے فریحانم مقبوضہ تو ادائیگی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائے تو رہن قبضے میں رکھ لیے جائے فَإِنْ آمِنَ بَعْضَكُمْ بَعْضَا اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو فَلْيُؤَدِّ الَّذِينَ اُتْمِنَ اَمَانَتَهُ تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے وَلَا تَقْتُمُ الشَّهَارَ او گواہی کو نہ چھپاؤ وَمَا يَقْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُ اور جو گواہی کو چھپائے او گناہگار دل کا حامل ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْبُلُونَ عَلِيمٌ اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف وَإِن تُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم سفر میں ہو اے مسافرین و یعنی مسافر ہو اور ادھار کا معاملہ کرنے لگو ولن تجدو بند اور تم کوئی لکھنے والا کوئی کاتب نہ پاؤ فرحان فریحان تو گرو رکھنے کی چیز گرو رکھنے کی چیز مقبوضہ منع قبضہ میں دے دی جائے تاکہ مرتہین کو یہ تسلی ہو اطمینان ہو کہ میں جو رقم دے رہا ہوں یا جو پیسے دے رہا ہو وہ واپس مجھے ملیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا فکرات فروحن یعنی اس کا قرات کا تصویر کیا گیا ایک میں فروحن سستو فکون بہا سستو فکون بہا کہ جس سے قرض دینے والے کو اطمینان ہو سکون ہو مطمئن ہو و بینت السنہ جواز رہنے فی الحضر اور احادیث مبارکہ میں سنت سے رہن کا جواز حضر میں بھی ثابت ہے یعنی سفر کا تذکرہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ اکثر اوقات سفر میں اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے لیکن اگر حضر میں ہو یعنی بندہ مقیم ہو تو اس وقت بھی رہن کا معاملہ کیا جا سکتا ہے اورجود وجود بھی اور کاتب کا موجودگی اور کاتب کی موجودگی میں بھی رہن کا جواز معلوم ہوتا ہے تفریح بما ذکر یعنی ان کے ساتھ ذکر کرنا ان دو شرطوں کے ساتھ ان دو قیدوں کے ساتھ ذکر کرنا یہ کیوں دو قیدوں کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا گیا لنس کا اس لیے کہ اس صورت میں یعنی اعتماد سازی بھروسہ اعتماد اس کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے یعنی لئن توسق فی اس لیے کہ توسیع کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے زیادہ حاجت پیش آتی ہے وفاد قول ہو مقبوضہ اور آیت میں جو یہ لفظ ہے مقبوضہ یہ مقبوضہ کا جو قول ہے یہ فائدہ دیتا ہے اشتراط القبض سے رہنے رہن میں قبضہ کرنے کا رہن میں قبضے کے شرط کرنے کا یعنی رہن پر قبضہ کرنا ہوگا یہ جو مقبوضہ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے والاکتفاء به من المرتهن مرتح اور اکتفاء کرنا مرتهن یا وکیل یعنی اگر چیز پر پر رہن اگر مرتهن قبضہ کر لیتا ہے تو بھی صحیح ہے اگر مرتهن خود بدل خود نہ کرے بلکہ اس کا کوئی وکیل ہو تو تب بھی صحیح ہوگا تو یعنی اگر مرتهن خود کرے یا وکیل کر لے دونوں میں سے کوئی ایک بھی کر لیتا ہے تو یہ کافی ہوگا فین بعد حکم بعد اور اگر ایک دوسرے کا اعتبار کر لیا جائے یعنی ایک کا دوسرے پر اعتبار ہو بھروسہ ہو اعتماد ہو جان پہچان ہو یعنی قرض دینے والے کا قرض دینے والے کو یعنی قرض قرض دینے والے دینے والا المدین قرض لینے والا اعلی حق ہی اپنے حق پر یعنی اظہار کا اطمینان کا اظہار کر لیتا ہے فلم یرتہین تو رہن نہ رکھوا ہے گروی نہ رکھوا ہے یعنی اگر جان پہچان ہو معلوم ہو تو نہ رکھوا ہے جان پہچان نہ ہو یا اعتبار کے لیے زیادہ اس بات کو قوی بنانے کے لیے تاکہ خرچہ کو یہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ میرے جو رقم ہے وفت مجھے مل جائے گی تو اس طرح سے تو جس شخص کا اعتبار کر لیا گیا ہے جس شخص کا اعتبار کر لیا گیا ہے یعنی مدیون یعنی مدیون کا یعنی اس پر اعتبار کیا گیا ہے اس نے راہ نہیں رکھوا ہے کیا کرے دلین تمینا امانا تو یعنی جس کا اعتبار کیا گیا ہے وہ پورا پورا قرض ادا کر دے امانت کو ادا امانت ہو ہو یعنی قرض کو یعنی اس کو جو قرض دیا گیا ہے جب دینے والے نے اس پر اعتماد کیا ہے بھروسہ کیا ہے اور رہن کا مطالبہ بھی نہیں کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ پورا پورا ادا کر رہے ولیت اللہ رب بہو اور اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے رب ہے ڈرتا رہے ادائی اس کی ادائیگی میں اس کی ادا کرنے میں یعنی ادا کرنے میں ولا تک الشہادہ اور شہادت کو یعنی گواہی کو نہ چھپانا شہادت نہ چھپاؤ اذا تم لکھا جب تمہیں اس بلایا جائے اس کے اقامت کے لیے یعنی گواہ گواہی کے لیے جب تمہیں بلایا جائے شہادت کے لیے جب تمہیں بلایا جائے تو اسے اس کو نہیں چھپانا چاہیے تمہارا اور جو اس کو چھپا لیتا ہے یعنی جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا اس کا دل گناہگار ہوگا خود سے ذکر قلب کو یعنی دل کو خاص کیا گیا ذکر کے اس کو خاص طور پر ذکر کیا گیا لانه محل الشهاده کیونکہ یہ گواہی کا محل ہے ولانه اذا اسما تبعه غيره جب یہ گناہگار ہوتا ہے تو بقیہ جو اعضاء ہے وہ بھی اس کے تابع ہوتے ہیں فیعاقبوا معاقبه الاثمین تو ان کے ساتھ بھی گناہگاروں کا گناہگاروں جیسا عذاب عذاب ہوگا واللہ بما تعملون علیم اور اللہ تعالی تمہارے کیے ہوئے کو خوب جانتے ہیں یخفا علی شیء منہ اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے اس پر کوئی چیز خوشیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو مقبوضہ کا لفظ تذکرہ کیا گیا ہے اس سے تو یہ ہے کہ متحین اس پر قبضہ کرے گا متحین ہو یا وکیل ہو اس کا اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مرہونہ جب متحین کے قبضے میں آ جاتا ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کرے بلکہ اس کو جس طرح دیا گیا ہے ایسی ہی اسی حالت میں رکھے جب وہ قرضہ ادا کر لے گا تو یہ واپس کر لے گا یعنی اپنا قرضہ وصول کرنے تک جو ہے نا یہ مرہون چیز مرہونا چیز اس کے پاس بطور رہن کے رہے گا اب اگلی جو آیت کریمہ ہے جو اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ اگلی جو آیت کریمہ ہے یہ اس سورہ بقرہ کے جو کہ قرآن کریم کی سب سے لمبی ترین سورت ہے کا اعتراض رکھتا ہے تو یہ ان کی آیات کریمہ ہے تو ان آیات کریمہ کے ساتھ یہ قرآن کریم کی یہ طویل ترین صورت اختتام کو پہنچ جاتا ہے تو اس میں جس طرح کی شروع میں جس طرح کے کے اس صورت یعنی سورہ شروع میں اصول دین سے متعلق جامع تعلیم دیا گیا تھا تو صورت کے خاتمے پر بھی صورت کے اختتام پر بھی اسی جامعت کے ساتھ بنیادی عقائد پر بات ہو رہی ہے تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اطاعل علیہ مجمعین بہت پریشان ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ دوسرے جو افعال ہے مثال کے طور پر جو فرائض دوسرے جو فرائض ہیں نماز روزہ دکات حج جہاد وغیرہ یہ عمال تو جس کا ہمیں حکم دیا گیا تھا ہم بجا لایا بھی ہے اور لا بھی رہے اور لاتے بھی رہیں گے انشاءاللہ لیکن یعنی یہ ہمارے طاقت میں تھے اور اس کو ہم بجا لاتے رہے لیکن دل میں پیدا ہونے والے یا خیالات پر تو ہمارا طاقت نہیں ہے اختیار نہیں ہے اور ان آیات میں جو ہے نا ان پر بھی کہا گیا ہے یعنی ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا جبکہ یہ تو ہمارے طاقت سے باہر ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فی الحال تم سمعنا و عطانا کہو اور جب انہوں نے یہ کہا تو پھر اللہ تعالی نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ آیت کریمہ سے اس کو منسوخ فرمایا اور یعنی خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ جو دل میں وساوس خیالات وغیرہ آتے ہیں تو وہ اگر از خود آتے ہو وہ اگر از خود آتے ہو تو اس پر کوئی مذائقہ نہیں ہے نہ گناہ ہوگا اور نہ اس کو لکھا جائے گا لیکن اگر اس کو باقاعدہ قزن لایا جاتا ہے تو ظاہر سی بات اس پر پھر وہ گناہ ہوگا تو جس طرح کے بزرگ ہمارے جو بزرگ اولیاء اللہ ہے وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ خیالات کا آنا یہ برا نہیں ہے بلکہ خیالات اور وسائل کا لانا قسد یہ برا ہے ان پر مواقع ہوگا آنے پر کوئی مواقع نہیں ہے اور لانے پر مواقع ہے یعنی اگر خود بخود سے اکالات دل میں آ جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر بندہ خود قصدن لاتا ہے تو اس پر ظاہر سی بات بعض ہو کہ اور اس کا پوچھا جائے گا مواخذہ ہوگا پھر کا خلاصہ ٹوٹل کا خلاصہ یہ اللہ ہی کے ملک ہے آسمان اور زمین کی سب چیز الارض اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یا اللہ تعالی ہی کی ملکیت ہے آسمان اور زمین کی سب چیزیں و ان تبدو دو اور اگر تم ظاہر کرو گے کول دو گے و ان تبدو دو اور اگر تم ظاہر کرو گے تو گے ما فی انفسکم من السوء والعزم علیہ ما مافی انفسکم اپنے دلی باتیں اپنے دلی باتیں من السوئی والعزم علیہ یعنی برائی یا برائی کا عزم او تخفو ہو یا چھپاؤ گے تو سر رو ہو یعنی پوشیدہ رکھو گے یحاسبکم تو حساب لیں گے یخبرکم یعنی دریافت کریں گے پوچھیں گے بہی بہی اللہ بہی اللہ یعنی تم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حساب کریں گے دریافت کریں گے یوم القیامتی قیامت کے دن قیامت کے روز روز جزا کے دن تو مغفرت دیں گے جس کے لیے چاہے بخش دیں گے جس کو جس کو چاہیں گے معافی دیں گے جس کو چاہیں گے المغفرت لہو یعنی اس کی مغفرت من میں اور عذاب دیں گے جس کو چاہے یعنی سزا دیں گے جس کے لیے منظور ہوگا یا جس کے لیے جس کو چاہیں گے تعذیب ہو تعذیب ہو یعنی سزا دینا والفعلان بالجزم یعنی یہ دونوں کیا ہے مجزوم ہے یغفرو اور یعذبو یغفرو اور یعذبو یہ دونوں مجزوم ہے اور عطفا علی جواب شرط یہ جواب شرط پر عطف کرتے ہوئے ورف و عیفہ ہوا اور مرفوع بھی ہے تقریر ہوا کے ساتھ واللہ علی کل قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت پوری قدرت رکھنے والے ہے محاسبت محاسبتکم و اور اس اسی میں سے یعنی اللہ تعالیٰ کا چونکہ ہر چیز پر قدرت ہے تو ان میں سے یہ ہے کہ تمہارا محاسبہ کرنا اور بدلہ لینا محاسبہ تو تمہارا تمہارا محاسبہ کرنا جزا حکم اور بدلہ دینا ہے یعنی اگر اچھے عمال کیے ہو تو ان کا محاسبہ ہوگا بھی ہوگا اور اگر برے عمال کیے ہو ان کا بھی ہوگا یعنی اگر اچھے عمال کیے ہو تو ثواب ملے گا اور اگر برے عمال کیے ہو تو اس کی ملے گی آمان الرسول آمنا صدقا آمنا صدقا رسول یعنی اعتقاد یعنی اعتقاد یقین رکھتے ہیں رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما انزل الیہ من ربہ جو اس پر نازل کیا گیا ہے اس کے رب کی طرف سے من القرآن یعنی قرآن کریم میں سے والمؤمنون اور دوسرے مؤمنین بی دوسرے مسلمان بی عاطفن علیہ یہ اس پر عطف ہے کل تنوین ہو عوض عن المضاف الیه کہ اس کا جو تنوین ہے کلن پر جو تنوین ہے یہ مضاف الیه کے بدل میں ہے امن باللہ و ملائکتی ایمان لاتے ہیں اللہ پر اس کے ملائکہ پر اس کی تابو پر یا عقیدہ رکھتے ہیں اعتقاد رکھتے ہیں اللہ کا اور اس کے ملائکہ کا اور اس کے کتب کا کتابوں کا بالجمع افراد یعنی جمع کے ساتھ بھی ہے اور مفرد بھی ہے یعنی جمع کا استعمال کیا گیا اور مفرد کا بھی ہے یعنی۔, یعنی یہ جو کتب ہے یہ مفرد کا صغر بھی ہے اور جمع کا بھی ہے یعنی دونوں ہی اور اس کے رسولوں پر کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسوله کہ ہم اس پیغمبر میں سے کسی میں تفریق نہیں کریں گے لا نفرق ہم تفریق نہیں کریں گے نہیں کرتے بین احد من رسوله اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں اس کے پیغمبر یعنی اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے فنؤمنو ببعض ونکفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى تو کہ ہم کے بعد پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کرے کفر کرے جیسے کہ یہود اور نصارہ نے کیا وقالو اور ان سب نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا ما امرتنا بھی سماع قبول جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے ارادی اطاعت یعنی جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ ہمیں سر آنکھوں پر قبول ہے وَعَتَعْنَا نَسْأَلُكَ اور خوشی سے مان لیا اور خوشی سے مان لیا کا سوال کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں غفرانہ کا آپ کی بخشش کی ربنا اے ہمارے پروردگار وہ الیک المصیر اور تجھ ہی کی طرف اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے المرجع بالبعث یعنی مرجع سے مراد یہ ہے کہ یعنی باسی بعد الموت یعنی موت کے بعد زندگی کا آپ ہی کی طرف ہم لوٹیں گے یعنی قبروں سے اٹھنے کے بعد ولما نزلت الآية التي قبلها شك المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها فنظر کہ رجب یہ آیت کریمہ جس طرح کی پہلے بتایا گیا آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو جو ہے نا وہ شکایت ہوئی اور او اس پر یہ بہت مشکل ہوا یعنی ان پر یہ بہت گران گزرا ہے یہ تو جو دوسرے اعمال تھے جہاد روزہ زکات وغیرہ اس کو کام کرتے رہے ہمارے بس میں بھی تھا اور یہ جو بات ہے کہ آپ کی دل کی بات کبھی پوچھا جائے گا یہ تو ہمارے بس سے اوپر ہے اور جب انہوں نے اس پر امن و سلمنا کہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ یہ آیت آیت کریمہ کریمہ نازل فرمائی سلام تو لا یکلف اللہ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں فرماتے کسی نے وسعت کے مطابق اس کے گنجائش کے مطابق اس کے کے طاقت مطابق یعنی جس کو جی طاقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے مطابق جو ہے نا اس کو مکلف فرماتے ہیں اور جو طاقت سے بڑھ کر ہو زیادہ ہو اس کا اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتا حمایت ہو قدرت ہو یعنی جس کو اس کا قدرت طاقت جو ہے نا گنجائش ہو من الخیر کا سبق ہو اس کے لیے جو انہوں نے کمایا یعنی خیر یعنی خیر کے کاموں میں سے یعنی ای ثواب یعنی اس کا ثواب وعلیها مقتسبت اور یعنی جو اگر خیر کا کام کرے گا تو اس کا ثواب ملے گا وعلیها مقتسبت اور اگر شر کا کام کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا وبال اس پر ہوگا یعنی اگر اچھا کام کرے گا تو اس کا ثواب ملے گا اور اگر برا کام کرے گا تو اس کا عذاب ملے گا ہمارے ہیں مقتصبت اور اس پر عذاب بھی ہوگا من الشر منع الشر سے ای وزر ہو ای وزر ہو یعنی اس کا گناہ برائی کرے گا اس کا جو گناہ ہوگا سزا ہوگا وہ اس کو ملے گا ولا یاخذ احد بذنب احد ولا بما لم يكتبه مما وسع به نفسه قولوا اور ولا یاخذ احد بذنب احد اور کسی کو مواخذہ نہیں کیا جائے گا دوسرے کی گناہ کرنے گناہ کسی اور نے کیا ہو تو جس نے کیا اسی کو مواخذہ ہوگا اس کے علاوہ کسی اور کو مواخذہ نہیں ہوگا ولائی مالا ہو مما بھی نفس ہو اور نہ جو اس نے کیا ہو یعنی جو اس کے نفس میں نہ ہو یعنی جو جو بات اس کے نفس میں نہ ہو اس کی طاقت میں نہ ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتے قولو انہوں نے کہا قولو تم کہو ربنا اے ہمارے پروردگار اے ہمارے پروردگار لا تو آخذنا لا تو آخذنا ہمارا معاخذ نہ کر بالاقاب عذاب کے ساتھ ان نسینا اوخانا اگر ہم بھول جاتے یا غلطی کر جاتے ہیں ترکنا ثواب لا ان عمل کما اقصت به من قبلنا وقد رفع الله ذلك عن هذه الامه كما ورد في الحديث تو سوال ہو اعتراف نعمت اللہ کہ ترکنا ثواب ہم نے اچھائی کو چھوڑ دیا لان عمل قزن نہیں کما قد بھی من قبلنا جس طرح کہ ہم نے اس سے پہلے لیا وقد رفع اللہ تعالی ذلك عن هذه الامه اور اللہ تعالی نے اس امت سے اس کو اٹھایا ہے یعنی اگر کوئی غلطی سے یعنی کینن کر لیتا ہے بھول کر کر لیتا ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا کما ورد فی الحدیث جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں سوال ہو اعتراف بنعمت اللہ تو اس کا سوال کرنا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا وخانا جم یہ معاف کیا گیا ہے مواخذہ نہیں ہے تو پھر پوچھا کیوں جا رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرنا ہے ربنا اے ہمارے پروردگار ولا تحمل علینا اسرم امرا يثقل علینا حمله ربنا اے ہمارے پروردگار اے ہمارے پروردگار لا تحمل علینا اسرم نہ بھیجیے ہم پر کوئی سخت حکم یس کو علینا ہم لو جس کا جس کا تحمل ہمارے برداشت سے باہر ہو اوپر ہو باہر ہو کما حمل تو الزین من قبلنا جس جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے اے بنی اسرائیل من قبل نفسی فی توبتی و اخراج ربع المال فی زکاتی و قرض موضع النجات یعنی بنی اسرائیل پر جس طرح کے نفس کی قتل کے بارے میں توبہ میں اور اخراج ربع المال فی زکاتی اور مال کے چوتائی حصے کا نکلنا زکات میں اور وقرض موضع نجاست اور نجاست کی جگہ کو کاٹنا یعنی بنی اسرائیل پر یہ تھا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا ربنا اے ہمارے پروردگار یہ تھوڑا سا باقی ہے دو تین لکیریں باقی ہیں ان کو انشاءاللہ پورا کر لیتے ہیں اے ہمارے پروردگار اے ہمارے ربنا اے ہمارے پروردگار ولا تحملنا ما لا طاقت لنا اور ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈالیے جو ہمارے طاقت جس کا ہمیں طاقت نہ ہو جو ہمارے بس میں نہ ہو قوت سے باہر ہو لنا بھی من التکالیف والبلاء من تکالیف اور مثبتیں بلائے پریشانیاں عنا اور درگزر کیجیے معاف کیجیے ہم سے درگزر کیجیے ہمیں امحو ذنوبنا مٹھائیے ختم کیجیے ہٹا دیجیے ہمارے گناہوں کو معاف کیجیے ہمارے گناہوں مٹھائیے ہمارے لانا اور ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے اور ہم پر رحم کیجیے زیادہ المغفرہ یعنی رحمت میں یہ پر زیادت ہے یعنی رحمت مغفرت سے بڑھ کر ہے انت مولانا آپ ہمارے کارساز ہے سیدنا و متولل امورنا یعنی مالک ہے اور کاموں کو سر انجام دینے والے ہیں فانصرنا علی القوم الکافرین ہماری مدد کیجیے فانصرنا آپ ہماری مدد کریں علی القوم الکافرین کافروں کے خلاف کافروں پر غالب فرما دیجیے بقامت الحجت والغلبت فی قتالهم یعنی دلیل کے ساتھ دلیل کے ساتھ یعنی، لسانی حجت کے ساتھ زبانی حجت کے ساتھ زبانی دلیل کے ساتھ اور والغلبت فی قتالهم اور جنگ میں قتال میں ان پر غلبہ کے ساتھ فإن من شان المولى ان ينصر مواليه کیونکہ مولا کی شان سے یہ ہے کہ اپنے موالی کے او اپنے غلاموں کی مدد کرے علی الاعداء دشمنوں کے خلاف یہ حدیث حدیث شریف میں ہے لما نزلت هذه الايه جب یہ ایت کریمہ نازل ہوئی فقرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیل له عقب كل کلمه قد فعلت یعنی حدیث میں ارشاد ہے کہ جب ایت کریمہ نازل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو ہر حکم پر اجازت کی اجازت سے آپ کو سرفراز فرمایا گیا تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے یہ جو سورہ بقرہ جو کہ قرآن کریم کی لمبی ترین صورتوں میں سے ہے بلکہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے اختتام کو پہنچا تو اگر زندگی باقی رہی اگلی جو صورت ہے صورت عمران تو کل شروع کریں گے انشاءاللہ شاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته